آسمان کے علاوہ زمین کے تمام راستے ہم مسلمانوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں آج اگر ہم لوگ جی رہے ہیں ایک اللہ کے سہارے جی رہے ہیں کافر ہمارے دشمن منافق ہمارے دشمن پاکستان سے دشمنی رکھنے والے ہمارے دشمن رب سے دشمنی رکھنے والے ہمارے دشمن ساری دنیا کے رکھتے زمینی رستے ہم پر مسدود کیے جا رہے ہیں ہمارا قصور صرف اتنا ہے ہم نے اللہ کا نام لیا ہم نے جناب رسول اللہ کا نام لیا ہم نے کہا اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے رسول اللہ کے سوا کسی کی نہیں چلنے دیں گے ہم نے دین اسلام کو پراؤ نہ بچھونا بنایا ہم نے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ اٹھایا ہمیں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے ہمیں چاروں طرف سے روکا جا رہا ہے ہمیں چاروں طرف سے ٹوکا جا رہا ہے لیکن اللہ کی قسم ہم مایوس نہیں ہیں اس اندھیرے میں اس طوفان بدتمیزی میں ہمیں آج کا دن اکبر کی یاد دلاتا ہے جو صدیق اکبر مکہ میں انہی حالات میں گر چکا تھا جن حالات میں آج میں گرا کھڑا ہوں جن میں جیش محمد تھا ہر سپاہی گرا کھڑا ہے صدیق پر ابو جہل کے سب پڑ کر رہے تھے ہمارے ساتھیوں کے چہروں پر انڈیا کے ابو جہل کے تھپڑ پر چڑھ رہے ہیں صدیق کی داڑھی نوچی گئی تھی جموں کی جیل میں میری داڑھی نوچی گئی اکھاڑ لی گئی میرے ساتھیوں کی داڑیاں موڑ دی گئی چہروں پر ان کے پیشاب ڈالا گیا صدیق وہاں اکیلا کہہ رہا تھا لوگوں مجھے مار لو مجھے توڑ دو مجھے توڑ دو میں تمہیں محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچنے دوں گا محمد الرسول اللہ تک ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گا ہم بھی اپنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں ظالموں گردرے اڑاؤ ہماری پھینکو میزائل ہم پہ کاٹو ہمارے ٹکڑے اسلام کی طرف انگلی نہیں اٹھنے دیں گے رسول اللہ کی طرف انگلی نہیں اٹھنے دیں گے قرآن کی طرف کسی انگلی کو نہیں اٹھنے دیں گے